اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جو میرے اور آپ کے ہم سب کے ایمانوں کو گرمائیں گے بہت ہی عظیم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں اور جیدار خدمات ہیں بظاہر شکل میں وہ بوڑھے نظر آتے ہیں لیکن میرے دوستو وہ بوڑھے نہیں ہیں وہ آپ کو دیکھ کر آپ سے زیادہ بھی جوان ہیں میری مراد حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب ہے کی گونج میں استقبال کیجئے حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی نعرہ نعرہ نعرہ تکبیر تکبیر تکبیر تاجدار تاجدار ختم ختم ختم ختم نبوت نبوت نبوت نبوت اکابرین مجاہدین تسی سارے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده للہ ابادی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و منی صدق اللہ مولانا العظیم درود شریف پڑھے سارے حضرات اللہم صلی علی محمد محمد کما صلی ہم نے ہر دور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اب تک ہم نے ہر دور میں تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کے ظالم حکمرانوں سے بغاوت کی ہے وقت کے ظالم فرعونوں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کر سارے سلسلے کھانے پینے اور کے اللہ کی قسم چھوڑ کر سارے سلسلے کھانے پینے اور کے فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے میرے ایک بزرگ حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمت اللہ علیہ کی ایک تقریر میں نے سنی تو وہ دو سال سے میں ان کی سنت پر اب عمل کر رہا ہوں اور زیادہ سے زیادہ پندرہ بیس منٹ لوں گا یہ تو میرا حق بنتا ہے بوڑھا ہوں خدا جانے پھر کبھی ملاقات ہو نہ ہو وہ فرما کرتے تھے میں نے کچھ باتیں گورنمنٹ سے کرنی ہے کچھ باتیں قادیانیوں سے کرنی ہے اور کچھ باتیں آپ سے کرنی ہے انہی کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے میں بھی کچھ باتیں گورنمنٹ سے بھی کروں گا قادیانیوں سے بھی کروں گا آپ سے بھی کروں گا سب سے پہلے میرے دوستوں اور بزرگوں ہم گورنمنٹ کے خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے روش کو نہ بدلا اور اسی طرح پرانی روش پر رہے اور ہر بیس سال کے بعد اس انتظار میں رہے کہ ملک کے اندر انتشار پیدا ہو بد امنی پیدا ہو کوئی تحریک اٹھے کوئی گڑبڑ ہو تو ہم حکمرانوں سے گزارش کرتے ہیں خدا سے ڈرو خدا کا خوف کرو مشرف کے دور میں زلزلے نے تمہاری بنیادوں کو کھیڑ کر کے رکھا اگلے سال سیلاب آیا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر کے رکھا اب حضرت مولانا ڈینگی نے لاہور کو تڑپا رکھا ہے اب لاہور کی رہنے والی وہ بچی ہیں جن کو رائی ونڈ کے اٹھارہ لاکھ اجتماع ان کے چھاتیوں کو ان کے ننگے بازوؤں کو وہ پردہ نہ کرا سکے لاہور کے اٹھائیس ہزار علماء پیٹتے رہے کہ ٹی وی پہ کیا ہو رہا ہے کیبل نیٹ پہ کیا ہو رہا ہے یہ تمہارا باپ موبائل جس طرح نوجوان بچیوں کو یہ حرامی اور شیطان بچے جس موبائل کے ذریعے ان کو اپنی شکار بنا رہی ہیں تم اس پہ بھی توجہ کرو لڑکیوں کی حفاظت کرو ان کو با پردہ کرو مخلوط تعلیم نے بیڑا غرر کر رکھا ہے مجھے رب کعبہ کی قسم ہر وہ آدمی جو یہ ثابت کر دے میں تین سال سے اعلان کر رہا ہوں اینی ون ون ڈے کوئی ایک دن ایسا ثابت کر دو کہ جس دن اخبار میں نہ آیا ہو کہ آج شکے بھائی نے اپنی شکی بہن کو آشنا کے ساتھ جاتے ہوئے پھانا ٹوک دیا آج چچے نے اپنی پتیجی کو گولی مار دی آج باپ نے اپنی بیٹی کو گولی مار دی یہ کیا ہوا یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب سے پہلے یہ مشرف بدمعاش نے یہ لوگوں کے اندر جس فاشی کو رواج دیا اس کے بعد پھر ہم پیٹتے رہے کہ مخلوط تعلیم کے اندر جو زناکاریاں شروع ہیں ان پہ کنٹرول کرو یونیورسٹیوں کے ہاسٹلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے ان پر توجہ دو اور خصوصاً پنجاب کی یونیورسٹی میں مغرب کے بعد آپ جب بھی کے کنارے پہ نکلیں گے تو چھوٹی چھوٹی ویگنوں کے کے اندر بلب نیچے پریاں بیٹھی ہوئی شہر کے لیے نکلتی ہیں ہم نے بار بار ان کی توجہ دی خدا کے لیے ہمارے محمد عربی کا کول ہے کہ جب جنگ خیبر میں ایک لڑکی قیدی بن کر کے آئی اور میرے اور آپ کے آقا کے سامنے اس کو مسجد نبی کے اندر بٹھا دیا گیا تو رب کائنات کی قسم میرے اور آپ کے آقا نے اپنی نبوت کی پاکیزہ چادر اس کے سر پہ رکھی اور جناب علی اس کے پردے کا اہتمام کیا ایک جذباتی صحابی بولنے لگے یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے میرا چیلنج ہے پوری تاریخ انسانیت کو میرے اور آپ کے آقا محمد کریم کی زبان اقدس سے اس دن جو جملہ ملا رب کائنات کی قسم پوری تاریخی انسانیت پھول ڈالو یہ تاریخی جملہ آپ تاریخ انسانیت میں ثابت نہیں کر سکیں گے جب اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے چادر نبوت کی پاکیزہ آپ پاس کے سر پہ آپ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے خواہ کافر کی ہو آپ بتا سکتے یہ جملہ کسی سیاستدان کی زبان سے کسی زرداری کی زبان سے کسی لغاری کی زبان سے کسی شریف کے زبان سے کسی خادم اللہ کی زبان سے آپ بتا سکتے ہیں یہ صرف محمد عربی کی زبان سے ہم انہیں کہتے رہے خدا کے لیے عورتوں عورت کمان ہی پردہ ہے جو الو کا پٹھا ہے بیمان کا بچہ ہے جو تعلیم سے روکتا ہے جو انتہا پسندی کی دعوت دیتا ہے یہ تم نے جب بھی ہم نے محمد عربی کے لائے اصول تمہارے سامنے پیش کیے اور سٹھ سال سے ہم ہر جلسے میں ہر مجلس میں تمہاری خدمت میں یہ پیش کرتے آئے ہیں کہ خدا کے لیے ڈکٹیشن لو قرآن سے لو ڈکٹیشن لو محمد کریم کی ذات سے لو پاکستان کے حکمرانوں آج ستر سال ہو چکے ہیں تم نے کبھی تو برطانیہ سے ڈکٹیشن لی آج کل تم وہاں سے ڈکٹیشن لے رہے ہو ہم نے اس بار بار کہا اور آپ بھی کہتے ہیں تم گواہ بن جاؤ زرداری وہ بھی سن لے خادم اعلیٰ وہ بھی سن لے ہر صوبے کا وزیر اعلیٰ سن لے دنیا کی انسانیت کے اندر رہنے والا ہر مسلمان سن لے جب تک ہم اپنی زندگی میں محمد عربی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے قرآن سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے رب کعبہ کی قسم نہ ہمارا ملک چل سکے گا نہ ہم سلامت رہ سکتے ہیں امریکہ باما بے بے باما باما بے بے بے بے کیا کرے گی اللہ کے مقابلے میں کون ہے اللہ کے مقابلہ کون کر سکتا ہے اللہ نے گپ نہیں ماری ہے تم انسان بنو اللہ نے کہا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہوتا ہے اور میں نے سرگوزے میں بہت دفعہ کہا اخباری اخباری نمائندوں کو بھی کہا کہ خادم العلیٰ جو ہیں پنجاب کے ہم خادم العلیٰ سمجھتے ہیں ہم یہ خادم اعلیٰ نہیں خادم العلیٰ ہم ان کو سمجھتے ہیں لیکن ڈیگی کے پیچھے چلو آگے آگے ڈینگی پیچھے پہ جو تم ڈینگی کو پگایں گے ڈینگی کو پگائیں گے پگائیں گے ایک دن بھی اس کی زبان سے نہیں نکلا انشاءاللہ آپ بتا سکتے ہیں گونگلو بن کے بیٹھ گئی بتا سکتے ہیں آپ ایک دن بھی کہا ہے بھائی محمد کریم کی ذات کو خادم العلا محمد کریم کی ذات کو اللہ نے فرمایا ولا غدا الا ان یشاء اللہ پیغمبر کبھی بھول کر کے بھی نہ کہنا کہ جو میں چاہوں گا کروں گا جب بھی بولو کہو جو اللہ چاہے گا وہ کروں گا پیغمبر کو روک دیا گیا اس کے روزانہ بیان آتے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ خدا کے بندے کبھی کسی اسپتال میں دوڑ رہتا ہے کبھی کسی اسپتال میں بڑا ہوا ہے کبھی کسی اسپتال میں ایک دن تو کہتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا حکم ہوا تو ہم لاہور سے ڈینگی کا خاتمہ کریں گے ہماری بات نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا ڈینگی آئے انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے ان عورتوں کے ان کو بھی باپردہ کر دیا اب دھرا جرابیں بھی ڈالتی ہیں اب دستانے بھی ڈالتی ہیں اب منہ بھی کجا ہوا ہے اور اب پردہ ہو چکی ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو ابھی ڈینگی آیا ہے کہیں زکیری آ گیا تو پھر کیا کرو گے what you do after this ہاں ہنسنے کی بات نہیں ہے تمہارے ہنسے نے ان لوگوں کو بے غیرت بننے پر ضرورت دے دی ہے جی۔ تمہارے یہ یہ بات ہے آیا ہنسا تم خدا کی قسم میں اگر چھوٹ کہوں یا اوپر سے کہوں مجھے اللہ پاک دونوں جہانوں میں غرق کرے اس وقت تاریخ کائنات میں اس وقت اس ٹائم سب سے افضل ترین آدمی وہ ہے جس نے اپنے آپ کو محمد کی عظمت کے لیے وقف کر کے دھوپ میں اور گرمی میں بیٹھا ہوا آپ اس قدر خوش نصیب لوگے گے میں نے سرگودے میں بھی کہا تھا کہ آپ لوگ دور دراز کراچی سے لے کر خیبر کی پہاڑیوں تک سفر کر کے آتے ہیں اور سفر کی سہولتیں برداشت کرتے ہیں میں رب کائنات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ جس مقصد کے لیے آتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں علماء کے مجمع میں کہتا ہوں کہ تاریخ انسانیت یا تاریخ ادیان میں پھر سن لو تاریخ ادیان میں سب سے عظمت والا کام سب سے عظیم تر کام محمد الرسول اللہ کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہے اس سے بڑھ کر نہ نماز ہے اس سے بڑھ کر نہ روزہ ہے اس سے بڑھ کر نہ حج ہے اس سے بڑھ کر نہ شیخ الحدیث کی حدیث ہے نہ شیخ القرآن کی تفسیر ہے اس لیے کہ تصویر تصویر بھی محمد کی زبان سے نکلی حدیث بھی حضور کی زبان سے نکلی قرآن بھی حضور کی زبان سے نکلا تبلیغ بھی حضور کے عمل سے نکلی کوئی ایسی ون عمل ہے ہی نہیں ہے جو حضور کے باڈی اور جسم عطر سے نہ نکلا ہو جب حضور کی ذات پر حملہ ہو اور ہم جناب علی اتنی تعداد میں ہوتے ہوئے یہ کل کی بات ہے پرسوں کی یہ میرے پاس موجود ہے یہ ایف آئی آر یہ ٹیکسلے کے اندر ایک حابد نامی محمدی کباب بیچنے والا وہ دکان پہ بیٹھے بیٹھے ایک لڑکی کو رشتہ دیا وہ بھونکنے لگا کہ رشتہ میں نے اس لیے دیا کہ مجھے کی طرف سے کچھ اشارے ہوئے تھے اس لیے میں نے دیا لیکن اب میں رخصی اس وقت کروں گا جب تو مجھے نبی مان لے گا یہ میرے پاس فیار مولانا عبدالغفور صاحب نے فوری طور پہ وہاں دیکھا یہ ابھی کال پرسوں کی بات ہے یہ تازی ایف آئی آر ہے اور ابھی ہمارا وہاں کا سیچ اور سندار کہتا ہے ممکن ہے جی پاگل ہو اس کے باپ پہ وہی آئی ہے کہ یہ پاگل ہو جو حضور کی تعریف کرتا ہے اس کو پاگل بنا دیتے ہیں اس کو منٹل اسپتال دیتے ہیں جیلی جیلی مورے رکھی ہوئی ہیں جیلی ڈاکٹروں دست دستحت کر کے جج کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور جی یہ تو منٹل ہے محمد کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے اور یہ لوگوں کو منٹل بنا کر کے باہر کر دیتے ہیں یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی غیرت مردہ ہو چکی ہے وہ امریکہ کی ڈکٹیشن کے وجہ سے وہ اللہ کی قسم ان کی سوچ ہی گدوں کی طرح ہو گئی سوچ ہی نہیں رہی مولانا رومی نے مسلمی روبی میں ایک واقعہ لکھا ایک زمیندار سفر پہ جا رہا تھا ساتھ اس اس کے ایک نوکر تھا اب کی ڈیوٹی تھی پانچ میل کے فیصلے پہ جب زمیندار بیٹھے کوڑے کے لیے پٹھے لائے پانی لائے روٹی کے انتظام کرے ٹھنڈا پانی لے آئے وہ اس کی ڈیوٹی تھی اس کی ایک چادر جو تین چار ہزار روپے قیمتی چادر دینار کی وہ گر گئی اس نے وہ کاغذ نکالا کہ مالک نے مجھے کیا لکھ کے دیا کہ پانی لے آنا ہے پٹھے لے آنے ہیں روٹی کا انتظام کرنا ہے یہ تو نہیں لکھا کہ کوئی اوپر سے چیز نیچے گرو وہ بھی اٹھاؤ یہ تو نہیں لکھا چادر چھوڑ گیا آگے جب بیٹھا مالک نے پوچھا ہاں مائی ڈیئر کہ یعنی سار جی کیا کہ وہ میری ہزاروں کی چادر کہ ہاں جی وہ فلاں جگہ گری تھی کہ پھر الو کے پٹھے اٹھائی کیوں نہیں کہنے لگا جی یہاں حضرت لکھا ہوا نہیں ہے ڈکٹیشن جو لینا ہے اب اس نے کہا اب میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اوپر سے جو چیز نیچے گرے وہ بھی ڈوریو کہ مردیو زندہ اوپر سے جو چیز گرے اب وہ بھی اب لکھ کے دے دیا اب چھ آٹھ میل کے بعد پھر بیٹھا اب جناب علی کیا ہوا ایک کے اندر اتنی بڑی پنڈوکڑی بدی ہوئی بڑی اس کے سامنے رکھ دی واٹ از دس یہ کیا کہ تم نے لکھا تھا اوپر سے جو چیز گرے وہ بھی یہ ساری لدیں میں نے اکٹھی کی ہوئی یہ پھر یہ ان کی عقل ایسے آ جاتی ہے وہاں سے آتا ہے نا مور ڈو مور پھر ان کی عقل مسا ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں حکمرانوں سن لو جو اس ملک کا غدار ہے جو اس ملک کا دشمن ہے ہمارے آقا نے فرمایا حب الوطن من المان محبت وطن کی ایمان کی نشانی ہے جو پاکستان کا مخالف ہے خدا اس کا بیڑا غرق کرے اونچی آمین خدا اس کا بیڑا خدا اس کا بیڑا وہ جرنل ہے تو تب کرے وہ کرنل ہے تو تب کرے وہ ڈی آئی جی ہے اینی کوئی بھی کسی بھی شکل میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے شیخ العدیث سے لے کر آخری جرنیل تک خدا اس کا بیڑا پھر بھی ہم پہ گلا ہے ہم وفادار نہیں پھر تو گانڈو دلدار بھی نہیں بس دان کر کے چلے جانا ہوں تے پاس آن لگا ہوں آہ ہوں آخری گل مینو پتا ہے اکیاں کٹ رہا ہے مولانا احسان آپ سے ایک بات کر دی بس پھر ختم میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو آپ لوگ آتے ہیں جن مصائب اس رستے میں جیل کے آتے ہیں یہاں ہمارے پاس نہ کوئی روٹی کا انتظام نہ تمہارے کھانے کا انتظام نہ تمہارے بیٹھنے کا انتظام نہ تمہارے لیے ٹھنڈی ہوا کا انتظام تم بیٹھے ہوئے ہو پسینے سے شرابور اس کے لیے بیٹھے ہوئے یار یہ پھر پھر میں میں اگر خدا کی قسم اٹھا کے کہوں تو میں جھوٹا نہیں ہوں گا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جن سے میں آپ کو خراج عقیدت پیش کر سکوں واللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں لغت جواب دے دیتی ہے کہ میں کون سے الفاظ استعمال کر کے آپ لوگوں کا جو خیبر سے لے کر کراچی تک سفر کی سہولتیں برداشت کر محمد کی عزت اور ناموس کے لیے آتے ہیں اور یہاں بھوک بھی کاٹتے ہیں رات کو سونے کے لیے جگہ ملتی ہے نہیں ملتی ہے سب کچھ کرتے ہیں یہ خدا کی قسم آپ اتنا بڑا عظیم کام کر رہے ہیں کہ میں میری لغت میں مجھے کوئی لفظ نہیں ملتے کہ میں ان سے آپ کو خراج عقیدت پیش کر سکوں ایک حدیث جس میں علماء بیٹھے آپ کو آپ کی اس خدمت کو آپ کے اس آنے کو آپ کی اس محنت کو محمد عربی نے خراج تقسیم پیش کیا انہی الفاظ میں انوار الباری یہ شرح بخاری اردو کی مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی اور اس کی تیسری جلد اور صفحہ ایک سو چھتی اگر ایک سو چھتی پہ نہ ہو جھوٹ پھولو خدا دونوں جہانوں میں بیڑا غرق کرے تیسری جلد کتاب الفتن صفحہ ایک سو چھتی حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں حضور نے فرمایا او آنے والے مسلمانوں یاد رکھو فتنوں کا ایک دور آئے گا اس دور میں فتنے اور الرجل مومن صبح کے وقت آدمی مومن یمسی کافر شام کو کافر اور فرمایا ایمان کو بچانا اس قدر مشکل ہو جائے گا جس طرح ہاتھ کی ہتھیری پہ انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے میرے آقا نے فرمایا او صحابہ سن لو شاہ صاحب فرماتے ہیں ابو داود کی روایت ہے کس کی روایت ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں فرمایا صحابہ سن لو اس پرفتن دور میں جب خود میرے اور آپ کے آقا نے اس پرفتن دور سے یوں پناہ مانگی ہے اللہم توفنی غیر مفتون کیا کہا یا اللہ فتنوں میں مبتلا کرنے سے پہلے پہلے مجھے اٹھا لے دیکھو معصوم الخطا تھا فتنہ کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کتنی چیز ہے کہ الخطا ذات بھی فرما رہی ہیں اللہ توفنی غیر مفتون یا اللہ میں فتنوں سے مبتلا ہوں اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا میرے دوستو اس فتن دور میں آپ جا رہے ہیں یہ معمولی یہ بہت بڑا فتنوں کے لحاظ ہر گندہ فتنہ عظمت صحابہ کا فتنہ عظمت بیت کا فتنہ عظمت قرآن کا فتنہ عظمت علم کا فتنہ یعنی ہر بہت سارے پرفتن دور میں حضور نے فرمایا اے صحابہ خوشبری دے دو اس دور میں آنے والوں کو کہ جو لوگ اس پرفتن دور میں صبروں اور سبات سے دین کے کسی بھی مقتضا پر عمل کریں گے خدا کی قسم حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ تمہارے پچاس آدمیوں کا ثواب اسے ایک آدمی کو یہ معمولی یہ معمولی بات نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے فتنوں کے دور میں یہ جو آپ لوگ آتے ہیں ایک بات جب آپ جاتے ہیں جو سنتے ہیں وہ یہاں پنڈال میں پھینک کے چلے جاتے ہیں یہ نہ کیا جہاں سے واپس جاؤ رب کعبہ کی قسم خوشبری دے کے کہتا ہوں اگر دنیا میں سکون نہ ملے دنیا میں اگر تکالیف تم سے کنارہ کا شو کر کے نہ چلیں اور اگر آئی بھی تو بڑے صبر و استقلال سے برداشت کریں گے شرط یہ ہے کہ جس بازار میں تم رہتے ہو کوہاٹ میں پشاور میں اٹک میں کراچی میں جس چک میں رہتے ہو جس محلے میں رہتے ہو وہاں جا کر کے ختم نبوت کے کام کو ایسی بنیادوں پر اٹھاؤ کہ یہاں رہنے والا ہر کا دھیانی یہ محسوس کرے کہ یہاں محمد عربی کی فوج کا ایک سپاہی رہتا حضرات اگر آپ بتیس سالوں میں آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے ہم آپ کی تعریفیں کرتے رہے اب بھی کرتے ہیں اب بھی اللہ کی قسم دل سے کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ لوگ حرکت میں نہیں آئیں گے یہ ہمارے حکمران تاریخ انسانیت کے بدترین حکمران ہیں جن کا ابا صرف امریکہ ہے یہ اور کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے یہ قرآن سے ڈکٹیشن نہیں لیتے قرآن بار بار کہتا ہے یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یہود اور نصارہ کو دوستو اور یہ دو مور کے نیچے لگے ہوئے اس لیے آپ حضرات آج وعدہ کریں اور خدا کو حاضر ناظر کر کے کریں کہ مسٹر طوفانی جب ہم واپس جائیں گے تو رب کائنات کی قسم جس محلے میں ہمارا ڈیرا ہوگا اگر ایک طالب علم رابعہ میں پڑھتا ہے ایک خامسہ میں جس درجے میں پڑھتا ہے وہ وہاں جا کر کے کام شروع کرے گا اور اتنا کام کرے گا اتنا کام کرے گا کہ اس علاقے کے پورے مرزائیوں کے علم میں آئے گا کہ جناب علی ہم اگر یہاں بولے تو محمد عربی کے ختم نبوت کے صفائی بیٹھے ہیں وہ کدھر نہ کدھر سے پھانا ٹھوک دیں گے آپ نہیں آپ ایسا نہیں کریں گے کیا کریں گے تھانہ ٹھوک پروگرام کیا کریں گے بالکل حضور کی میں میں کہتا ہوں تم دنوں کو ہم اپنی بیٹی کی عزت ماں کی عزت بیوی کی عزت ان سب پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں محمد کی عزت پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا حضور کی عزت پہ سمجھوتا اب جناب علی یہ ایک ابھی تمہارا ایک بہت بڑا ایجنسی والے نوٹ کر لیں یہ نوٹ کریں یہ ڈو مور والے یہ میرے پاس یہ یہ فردے ہیں پٹواری کی یہ فردے ہیں اصلی فردے کوئی نقلی ثابت کرے جو صدا پاگل کتے کی وہی صدا ہماری یہ اصلی فردے ہیں یہ تمہارا گروٹ کے ساتھ ایک پروگرام ہے جہاں وہ یورینیم تیار ہوتی ہے اور وہاں ہم زدہ علاقہ ہے اور وہ کوئی زمین ایک مربع دو لاکھ پہ بھی نہیں لیتا اور قادیانی وہاں کروڑوں روپے کی زمین لے رہے ہیں اس کی دیوار کے ساتھ ساتھ میں ایجنسیوں والوں سے پوچھتا ہوں ارے خیر تو تمہیں یہ پتہ نہیں کہ وہ زمین وہاں کیوں خرید رہے ہیں ہمارے پاس ان بےمان ربے کے رہنے والے کا دیانیوں کے خدا کی قسم نام موجود ہیں جنہوں نے وہاں کروڑوں روپے کی زمین لی اور سوموار کو یہ کل نہیں تھے پرسوں سوموار کو ایک گندی زمین کا ایک اور ہو رہا ہے اس پر وہ ایک کروڑ وی لاکھ کی زمین جس میں نہ چھولے ہوتے ہیں نہ کوئی انسان ڈر سے رہتا ہے یہ کہا جانی وہاں اس یورینیم کے پاس ارد گرد زمین کیوں خرید رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے ہاں کیا سمجھ آ رہی ہے یہ اپنے ماں کے خسم امریکہ کو بتائیں گے یہ ان کی بیبے کا خسم ہے یہ اس کی اولاد ہے چوت یہ اس کو بتائیں گے ہاں، دن نکالنا تو بغیرتوں کا کام ہے دن پیسا کرو جب حضور کی عظمت کی بات آئے دن پیسا کرو ہاں، یہ نہ کیا کرو چھوڑو ڈٹ جاؤ مر جاؤ شاہ صاحب نے فرمایا تھا قیامت کی صبح تک محمد کی نابوس کے مرنے والوں کا میں ذمہ دار ہوں یہ معمولی کام نہیں ہے آپ سے گزارش ہے گورنمنٹ کو چاہیے یہ تحقیق کرے ورنہ ہم ہر جلسے میں ہر پروگرام میں اور مختلف علاقوں میں ہم تاریخ چلائیں گے کہ یہ وہ ہمارے ایٹمی پروگرام کے ارد گرد کروڑوں روپے کی زمین جن کے نام ہمارے پاس محفوظ ہیں انتقال ہو چکے ہیں وہ کیوں لے رہے ہیں وہ امریکہ ان کی ماں کا خسم لگتا ہے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے جو ایک لاکھ روپے پہ جناب علی وہ مربع ہی لوگ خریدتے یہ ایک قلعہ لاکھ روپے کا خرید رہے ہیں یہ کیوں خرید رہے ہیں ایجنسی والوں کو یہ پتہ نہیں ہوئے گا یہ جا کے لکھیں گے مولانا طوفانی نے خادم اعلیٰ کے خلاف یوں کہہ دیا یہ لکھ دیں گے خاڈ کے خلاف یوں لکھ دیا اور اے سارے میٹرک یہ نہیں کہ ملک کا خیر خواہ کون ہے ملک کی خیر خواہ کی بات کون کرتا ہے محمد رسول کی عظمت کی بات کون کرتا ہے قرآن کی عظمت کی بات کون کرتا ہے ہم پھر بھی کہتے ہیں تم ڈینگی ڈینگی سو سال کرتے رہو جب تک اللہ کا نام نہ لوگے کہ انشاءاللہ اس ڈینگی کو ختم کر کے رہیں گے خدا کی قسم ہفتے میں ختم ہو جائے گی اور اللہ کا نام نہیں لوگے تو یہ ڈینگی ڈکتی رہے گی چلتا رہے گا اب آپ جا کر کے کام شروع کریں گے پتہ چلے گا ہمیں آپ نے شروع کیا ہے یہ پتہ لگنا چاہیے کہ آپ جھومٹے بنائیں عالمی حفظت میں نبوت کی اپنے علماء کو متحرک کریں اور اگر آپ محمد الرسول اللہ کے حقیقی عاشق ہیں تو رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنے علماء کو مجبور کریں کہ مائی ڈیئر عالم دین چار جمعہ میں ایک جمعہ جو پینتالیس منٹ کا ہوتا ہے اس میں دس منٹ محمد کی ناموس پہ لگاؤ کہ واٹ از دا قادیانیت کا دھیان کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہتے ہیں جی ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں یہ بڑی پیار سے بولتے ہیں بڑی محبت سے بولتے ہیں بہت یاد رکھو آخری بات رب کائنات کی قسم علماء بیٹھے ہوئے ہیں جو شخص وہ جرنل ہو جو شخص وہ وزیر ہو جو شخص وہ شیخ العدیث ہو کسی بھی کا کو وہ جرنل ہو کا وہ ڈی پی او کا وہ وہ سپیشل برانچ کا لاہور کے اندر لگا ہوا ڈی آئی جی ہو کا جانی اور ایک اس کو آدمی السلام علیکم کیا کہتا ہے کیا کیا کہتا کہتا ہے ہے یاد رکھو کسی بھی قادیانی کو السلام علیکم کہنے والا اینی ون کوئی بھی ہو اور جس کو سلام دے رہے ہو وہ بھی کوئی بھی ہو جب سلام دو گے وہ یار ان میں ہمیں کیا فرق ہے ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں بڑے پیار سے بولتے ہیں نوکری بھی دیتے ہیں چوکری بھی دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں ان سے ہم اخلاق سے نہ بولیں تو کیا ہے یہ ہماری طرح ہیں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں ہماری طرح عبادت کرتے ہیں ان میں اور ہم میں نو ڈفرینٹ ان میں اور ہم میں کوئی فرق ہو ان میں ہم میں اور کوئی فرق ہو جو ایسا سمجھ کر کسی بھی کا جانی کو سلام کرنے والا کوئی بھی ہو کہ نو ڈیفرنٹ سلام کرے گا رب کعبہ کی قسم بیوی بی اس کی طلاق ہو جائے گی بچے اس کے حرامی پیدا ہوئیں گے اور وراثت سے معروم ہوئیں گے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں سلام علیکم بڑھ گیا مادی کی ہم سلام کیوں کریں محمد کا باغیہ اور گستاخ سلام علیکم کیوں بھائی کیوں اس لیے قادیانیوں کو السلام علیکم کرنا اور اکثر مسلمان پچہتر فرسٹ پونکتے ہیں کہ جی ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں یہ تیری ماں کے قسم لگتے ہیں اخلاق اچھے ہیں بتا ہے ان کے اخلاق اچھے جو شخص پونکتا ہے رب کعبہ کی قسم جو شخص بار بار پونکتا ہے کہ میں محمد عربی خود ہوں یہ خنزیر کا بچہ ان کے خلاق اچھے ہیں اور آپ دوسری بات جدھر جاؤ یہ جو جیو والا جیو والا یہ بڑا شیطان کا بچہ ہے یہ میسج فلم کے اندر محمد الرسول اللہ کا فوٹو لے آ رہا ہے حضور کی فلمیں بنا رہے ہیں صحابہ کی فوٹیں آ رہی ہیں آج اگر حضور کا طرح دوسرا کوئی آدمی رب کعبہ کی قسم اپنے ذہن میں خیال کرتا ہے ہے وہ بھی ہو جاتا جو حضور کا سایہ بنائے وہ مسلمان رہتا ہے ہم جی وارننگ دیتے ہیں کہ انسان کا بچہ پن تو ایک اشتہار دے دیتا ہے سال میں اور تو کھبے خان بن جاتا ہے تو انسان کا بچہ بن تو اپنی ٹی وی پہ جو بکواس یہ فلم چلا کے کرتا ہے کہیں عثمان کا فوٹو کوئی محمد عربی کا جب حضور کا سایہ کہنا جرم ہے تو سایہ دکھانا وہ کسی یہودی کا سایہ ہے یہ حضور کے نام پہ دکھاتے ہیں یہ جیو والے مسلمان رہ گئے بولو بولو ان کو بند کرنا چاہیے نہیں چاہیے اگر نہ کرے بند احتجاج کرو ہر شہر میں کرو ہر یہ رفتہ رفتہ آپ پھر آ رہے ہیں یہ آپ جناب علی اس سے آ رہے ہیں ہم جانتے ہیں ہم وارننگ دیتے ہیں جناب علی یہ یہ پرنٹنگ میڈیا کو کہ ہم آپ کی قدر کرتے ہیں لیکن جب محمد کی عزت ناموس کا بات آئے گی پھر ہم کسی کو نہیں دیکھیں گے اس لیے کیا ان کو یہ فلم آئندہ ٹی وی پہ لے آنی نہیں چاہیے فلم کے اندر شعبہ کے نام آنے نہیں چاہیے ہمیں غیرت کرنی چاہیے کریں گے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جانوں میں عزت فرما